سو انہوں نے ہود کی تکزیب کی تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے